السلام علیکم خواتین و حضرات میں آج ورچوئل یونیورسٹی کے توسط سے آپ کے سامنے فائنینشل اکاؤنٹنگ جس کو ہم مالی یا کاروباری حساب کتاب کا نام دے سکتے ہیں کہ سیریز آف لیکچر لیکچرز میں آپ کے سامنے ہوں آج کی دنیا حساب و کتاب کی دنیا ہے چاہے ہماری نجی زندگی ہو چاہے کاروباری زندگی ہو ہر وقت حساب اور کتاب کی بات ہوتی ہے کہیں منافع کی بات ہوتی ہے کہیں بچت کی بات ہوتی ہے کہیں اخراجات کو بہتر طریقے سے خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے کہیں یہ موضوع اٹھتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بنانے کے لیے کیا خرچ کر رہے ہیں ہم اس کو کس دام پہ بیچ سکتے ہیں ہم منافع زیادہ کیسے کما سکتے ہیں اور سچ پوچھیں تو یہ معاملہ آج سے نہیں بلکہ بہت عرصہ پہلے سے ہمارے ساتھ تھے بلکہ یوں سمجھیے کہ شاید جب سے دنیا شروع ہوئی حساب اور کتاب کا معاملہ تو ہمارے ساتھ رہا پرانے وقتوں میں کچھ لوگ اوزار بنایا کرتے تھے کچھ لوگ کچھ اور چیز دال دودھ چاول کپڑے جوتی بنایا کرتے تھے بیچا کرتے تھے لیکن پیسے کا تصور نہیں تھا چیزیں ایکسچینج ہوتی تھی بارٹر ہوتی تھی ایک دوسرے کے عوض جب تک ایک شخص دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا اس وقت تک تو معاملہ بڑا سمپل سا تھا کہ صاحب میں نے آپ سے اتنے اوزار لیے یا چار جوڑے جوتیوں کے لیے جس کا تناسب اتنے من چاول سے ہے یا اتنے چھٹاک گھی سے ہے یا جو بھی اور چیز تھی اس کے حساب سے تھا لیکن اس تناسب کو بھی ایک شکل ایک رنگ ایک, ایک سائز دینے کے لیے بھی کسی نے کوئی کاروائی کی ہوگی وہ کس بیسس پہ کی کیسے کی کس طرح کی تو وہاں پہ بھی کچھ حساب اور کتاب کا معاملہ تو آ ہی جاتا تھا پھر جب پیسہ آ گیا یعنی نوٹس کوئنز وغیرہ کا استعمال شروع ہو گیا اور لوگوں نے بجائے ایکسچینج کے چیزیں بیچنا شروع کی اور خریدنا شروع کی اور پیسے کے عوض خریدنا شروع کی تو تب معاملہ آیا کہ صاحب وہی گھر میں کیا خرچ ہو رہا ہے بھائی کس کس کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو گھر میں جو پیسہ آ رہا تھا اس کو کیا ہوتا تھا مجھے تو کچھ اس طریقے سے یاد ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چار سو سال پرانا ہوں یا چھ سو سال پرانا ہوں لیکن جب تک میری یاداشت ہے اس وقت تک تو بات یہ ہے کہ جناب گھر میں جو پیسہ آتا تھا تو ہماری بڑی بزرگ خواتین جو گھر کے انچارج ہوتی تھی وہ اس پیسے کی مختلف پوٹلیاں بنا کر کے رکھ لیا کرتی تھی کہ یہ دھوبی کا پیسہ ہے یہ گھر کے سودا سلف کا کی پوٹلی ہے یہ پوٹلی جو ہے یہ تنخواہوں کی پوٹلی ہے یہ فلاں چیز کے لیے یہ شادی کے لیے یہ فلاں چیز کے لیے یہ فلاں چیز کے لیے اور ان پوٹلیوں میں سے مہینے کے مہینے خرچ ہوتا تھا اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہر پوٹلی میں سے کچھ نہ کچھ بچی جائے تاکہ وہ مہینے کے آخر میں بچت کہلائے اور اس بچت سے آگے جو بڑی بزرگ چاہتی تھی وہ اس سے کر لیں تو حساب کتاب تو وہاں بھی تھا آج جب کاروبار ہر طرف بے انتہا پھیل رہا ہے اور پھیل چکا ہے اور ہر شخص جو ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ کاروبار کو مزید بڑھاوا دیا جائے جو تنخواہ دار ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ جو تنخواہ مل رہی ہے اسی میں گھر کے تمام اخراجات کو جو ہے بچوں کی تعلیم کو دوسری ضروریات زندگی کو اس پیسے میں سے کسی طریقے سے پورا کیا جائے تو ہم بجٹ کی بات بھی سنتے ہیں ہم حساب کتاب <clears throat> رکھنے کی بات بھی کرتے ہیں تو یہ تمام تر موضوعات نہ صرف اس لیے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو پیسہ ہے یا جو پیسہ ہم کماتے ہیں وہ پیسہ کس طریقے سے خرچ ہوگا کن چیزوں پہ خرچ ہوگا ان کی افادیت ہمارے لیے کیا ہے اور ہم اپنی زندگی ایک بہتر طریقے سے کیسے گزار سکیں گے لیکن یہ آبجیکٹوز ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں ہر کاروبار کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کا استعمال جو یہ تمام حساب کتاب رکھا جائے گا یا رکھا جاتا ہے اس کا استعمال بھی ہر ایک کے لیے مختلف ہوگا تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہم اپنے اس فائنانشیل اکاؤنٹنگ کے جو سیریز ہے لیکچرز کی اس میں ہم ان معاملات پر غور کریں گے اور شاید پھر یہ بھی ہمیں کرنا ضروری ہے کہ یہ حساب کتاب رکھا کیسے جاتا ہے بھائی آپ کہیں گے کہ بڑی آسان سی بات ہے حساب کتاب رکھنے کی کیا بات ہے ٹھیک ہے ایک ڈائری میں لکھ لے کاغذ میں لکھ لیجئے حساب کتاب ہو گیا شام کو بیٹھ کے اس کو ایڈ کر لیجئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ صاحب کتنا خرچ کیا اور کتنا آپ نے جو ہے وہ کمایا چیز یہ ہے کہ ہمیں حساب اور کتاب رکھنے کے لیے کچھ قائدوں کچھ طریقوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور یہ قاعدے اور طریقے جو ہیں یہ متعین ہیں کوئی ایسی نئی ایجاد نہیں ہے نئی ایجاد کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ابھی تک کافی باتیں کر چکا ہوں لیکن میں نے ابھی تک آپ سے اپنا تعارف نہیں کرایا سو میرا یہ خیال ہے کہ میں تعارف کرا دوں میرا نام مجاہد عشائی ہے اور میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں آج سے تقریباً ستائیس اٹھائیس سال پہلے میں نے اکاؤنٹنسی کا امتحان پاس کیا تھا اور اکاؤنٹنسی کی پڑھائی لکھائی سے ہی بہت ساری دلچسپی ہے اور وقتاً فوقتاً میں یہ کرتا رہا ہوں تو بہرحال میرا تعارف تو اتنا ہی کافی ہے بات ہو رہی تھی نئی ایجاد کی آج زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے آج ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ایک میڈیم کے الیکٹرانک میڈیم کے تھرو بات کر رہے ہیں آج ہم ایک دوسرے کی آواز سنیں گے ایک ڈیجیٹلائزڈ میڈیم کے تھرو یہ تمام چیزوں نے حساب کتاب کی دنیا پہ بھی بہت گہرا اثر چھوڑا ہے پہلے ہم سنتے تھے اور بہت ساری فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ایک منشی ہیں اور وہ منشی بیٹھ کے کتاب لکھ رہے ہیں اور وہ ساہوکار کا حساب کتاب رکھ رہے ہیں کہ کتنے گندم کے تھیلے بوریاں جو ہیں وہ ان کے اسٹور میں گئیں اور کتنی وہاں سے نکلیں اور کس کس فصل سے کیا کچھ آیا تو صاحب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ اب کسی اور انداز میں ہوتے ہیں اور وہ منشی بیچارہ تو اب تقریباً بیکار ہو چکا ہے جہاں تک کتاب لکھنے کا معاملہ آج اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر موجود ہیں اس اکاؤنٹنگ سے جو نتائج ہم برآمد کرنا چاہتے ہیں وہ نتائج رپورٹس ہم آٹومیٹکلی بنا سکتے ہیں ان رپورٹس کا انالیسس کر سکتے ہیں ایک انڈیویجل ایک فرد سے لے کے ایک بہت بڑی کمپنی ملٹی نیشنل بین الاقوامی قسم کی کمپنی جو ہے وہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اکاؤنٹنگ کو ساتھ لے کے چلتی ہے آج بین الاقوامی کمپنیاں جس کا صدر دفتر نہ جانے کون سے ملک میں ہو وہ کمپنی اپنی دنیا کی تمام برانچز کی رپورٹس جو ہیں وہ اپنے صدر دفتر میں through the means of information technology حاصل کرتی ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز جو مینیجنگ مینجمنٹ ہے اس کمپنی کی وہ اس کی بیسس کے اوپر پالیسی ڈسیشن صدر دفتر میں لیتی ہے اور اس کا تمام تر اعلان اور تمام تر اس کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ اسی میڈیم کے تھرو ہر برانچ میں دنیا کے ہر کونے میں جا کے لوگوں کو مل جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کاروبار کے لیے سہولت ہے سہولت اس سینس میں ہے کہ جی پہلے بہت وقت لگتا تھا لکھنے والے چاہیے ہوتے تھے خوشخط چاہیے ہوتے تھے اب خوش خطی کی بھی ضرورت شاید نہیں اتنی رہی جتنی کہ پہلے ہوتی تھی اب تو معاملہ یہ ہے کہ کمپیوٹر ہونا چاہیے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہم ڈیٹا فیڈ کریں اور وہ ڈیٹا ٹرانسپورٹ ہو جائے اور اس سے جو بھی رپورٹس چاہیے اور جو انالیسس چاہیے اور جو چیز چاہیے وہ تمام تر ہو کے ہمارے سامنے ہر روز صبح آٹھ بجے نو بجے جس وقت دفتر کھلتا ہے اس وقت موجود ہماری میز پہ ہو کہ ہم اس دن کے بارے میں یا پچھلے دن کی کارکردگی کے بارے میں تجزیہ کر سکیں اور آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں ہم سوچ سکیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ تو ایجاد اور یہ چینج ہوئی اب میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا کہ جس وقت ایک آدمی یا ایک شخص دوسرے سے جب تک کاروبار کر رہا تھا تو معاملہ بڑا آرام سے تھا چلیے صاحب ایک فرد ایک سے نہیں ایک فرد چھ لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا دس لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا تو اس کو یاد تھا سولہ لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا اس کو یاد تھا ایک لمیٹڈ نمبر لوگوں سے جب تک کرتا رہا وہ تو اس کو یاد تھا کہ میں نے کس سے کیا لیا میں نے کس کو کیا دینا ہے مسئلہ گمبھیر وہاں پہ ہونا شروع ہو گیا جب سولہ کی بجائے ساٹھ لوگ ہو گئے اس سے آگے اگلے گاؤں کے بھی ہو گئے اس سے اگلے شہر کے بھی ہو گئے جب یہ تمام لوگ ہو گئے تو اب تو میرے لیے مشکل ہو گیا کہ صاحب میں کس کو کیا بیچوں کتنے کا بیچوں کیا کیا بیچا کس سے کیا لینا ہے کیا حاصل کرنا ہے کیا کرنا ہے تو ایک میں اس یہ جو ہے مسئلے جس وقت پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں یعنی زندگی تھوڑی سی کمپلیکس ہونی شروع ہو گئی تو حساب اور کتاب کی ضرورت بھی پڑ گئی ایک کہانی ہے ایک چرواہ ہوتا تھا کسی شہر میں اس کے پاس ایک بکری تھی یا بھینس تھی یا گائے تھی ایک جانور تھا جو دودھ دیتا تھا وہ اس جانور سے دودھ دھو کے آگے بیچا کرتا تھا اور اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا بڑی سمپل لائف تھی آرام سے اس میں جانے کا گزارا ہو جاتا تھا لیکن حالات تو آہستہ آہستہ بدلتے رہتے ہیں مہنگائی بھی ہوتی رہتی ہے اس زمانے میں مہنگائی ہو جایا کرتی تھی اس چروائے بیچارے کو سمجھ نہ آئے کہ یہ جو اب مجھے پانچ چھ آٹھ دس سیر جو میں دودھ روز کا بیچ رہا ہوں اس دودھ سے یا اس سے جو پیسہ کما رہا ہوں اس کو میں کس کس چیز پہ خرچ کروں کیونکہ اس سے تو بیچارے کا گزارا نہیں ہوتا تھا سو وہ ایک بڑے بوڑھے کے پاس گیا اور ان سے فرمایا کہ صاحب یہ پرابلم ہے اب کیا کیا جائے تو بڑے بوڑھے نے کہا انہیں مشورہ دیا کہ میاں تم تم ایسا کرو ایک کی بجائے دوسرا جانور ایک اور لے لو خرید لو کہا میرے پاس کہاں پیسہ ہے میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے میں کہاں سے خرید لوں اس نے کہا چلو اس کا بندوبست میں تمہیں کر دیتا ہوں اس جانور کے دودھ سے جو پیسہ آئے گا اس میں سے تم ہر ہفتے جو ہے وہ اتنی رقم جو ہے وہ جو شخص تمہیں جانور خرید کے دے گا اس کو تم دو گے اور باقی پیسہ تم اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہو اس نے کہا سر آپ بالکل ٹھیک ٹھاک بات ہے تو صاحب طے ہو گیا اور وہ دوسرا جانور آ گیا اور اب یہ دس سیر کی بجائے دودھ کے اس کے پاس بیس سیر دودھ ہونا شروع ہو گیا جب بیس سیر دودھ ہوا تو اس نے کہا جی وہ جو پہلے چار لوگ تھے یا دو چھ لوگ تھے جن کو میں دودھ بیچتا تھا اب وہ چھ کے بجائے مجھے تو ظاہر ہے میرے پاس بارہ ہونے چاہیے یا چودہ ہونے چاہیے یا جتنے بھی خریدار زیادہ ہو سکتے ہیں وہ میرے پاس ہونے چاہیے تو وہ نمبر جو ہے اس کے خریدار کا بڑھ گیا اس کی آمدن بڑھ گئی اس نے وہ ہر مہینے یا ہر ہفتے جو ہے وہ قرض کے پیسے ساتھ کے ساتھ چکانے شروع کر دیے زندگی اس کی بڑی اچھی ہو گئی لیکن اب اس کے دل میں کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ بھائی اب اسی طریقے سے کیسے جاری رہے گا معاملہ اب دو کی بجائے تین یا چار کیوں نہیں ہونے چاہیے جانور تو پھر اس نے اپنی طرف دیکھا اس نے کہا یار میرے پاس تو پھر وہ وہی معاملہ وہی ہے کہ جی میرا تو خرچ پورا ہو جاتا ہے جانوروں کا خرچ پورا ہو جاتا ہے میرا ذاتی خرچ پورا ہو جاتا ہے تو میرے پاس تو بچت ہی کوئی نہیں اب کیا کیا جائے وہ پھر بڑے بوڑھے کے پاس گیا اور ان سے عرض کی کہ جناب اب تو یہ معاملہ ہے وہ لے گا صاحب آپ کو اب ہم دو اور جانور خریدوا دیتے ہیں دو سے ان کے پاس چار جانور ہو گئے معاملہ وہی طے ہوا کہ بھائی ہر مہی ہر ہفتے جو ہے وہ آپ جو اس کی آمدن ہوگی اس میں سے اتنے پیسے جو جس نے قرض دیا تھا اس کو آپ واپس کر دیں گے آدمی اچھا تھا قرض واپس کرتا رہا آمدن بڑھ گئی اکیلی جانتی اب کچھ پیسے اس نے بچانے بھی شروع کر دیے لوگوں نے جب اس کے کاروبار کی طرف دیکھا اور انہوں نے سمجھا کہ بھائی اب اچھا خاصا کاروبار کر رہا ہے تو اب لوگ آئے کہ بھائی دیکھو ہم تو تمہارے اتنے سالوں سے دودھ تم سے خرید رہے ہیں اب تم ایسا کرو کہ ہمیں جو ہے وہ دودھ بدائے نقد پہ دینے کے اب تم ہمارے ساتھ مہینے کے مہینے طے کیا کرو چلیے صاحب اب مہینے کے مہینے اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ معامل حساب و کتاب جو تھا اپنا وہ اس نے ان کے ساتھ کرا اب یہ سلسلہ کچھ دن جاری تو رہا لیکن اس چرواہے کے جس کو پتا نہیں اب چرواہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے اس کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ اس نے کتنا دودھ کس کو بیچا کس سے اس نے کتنے پیسے لینے ہیں تو اب وہ اس کو پھر مصیبت آ گئی پھر پرابلم آ گئی اب اس کو سمجھ نہ آئے کہ جناب دودھ تو مجھے روز میرا جو کٹھا ہوتا ہے وہ تیس سیر یا چالیس سیر یا پچاس سیر ہوتا ہے اور وہ میں بیچ دیتا ہوں لیکن پیسے جو میرے پاس آ رہے ہیں وہ اس حساب سے نہیں آ رہے وہ پھر بڑے بوڑھے کے پاس گئے اور <clears throat> ان سے عرض کی کہ جناب اب یہ معاملہ ہے انہوں نے کہا بھائی اب معاملہ جو ہے وہ اب صرف تمہارا معاملہ نہیں رہا اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم کسی ایسے آدمی کو ساتھ رکھو جو کہ تمہارا یہ تمام لین اور دین کا حساب جو ہے یہ کہیں لکھے اور پھر تمہیں مہینے کے آخر میں بتائے کہ تم نے کس سے کیا لینا ہے کس سے کس کو کتنا دینا ہے کس کو کتنا دودھ بیچا کس نے کتنا پیسہ کسی کا بیچ دیا آپ کو دینا ہے یا نہیں دینا تو تب جا کے یہ معاملہ ہوگا سو جناب اس طریقے سے اس حساب اور اس کتاب کا آغاز ہوا ضرورت تھی میری کہ جی حساب اور کتاب لکھا جائے اس ضرورت کو پورا کیا گیا تو اسی طریقے سے کاروبار کے اندر اور انسان کی اپنی زندگی میں بھی جیسے جیسے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں یا وہ تمام ہیڈز جن پہ اس کو خرچ کرنا ہے ان کے نمبر میں اضافہ ہوتا ہے تو حساب اور کتاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایک عام گھر کو لیجئے تنخواہ فرض کر لیجئے دس ہزار روپے اس دس ہزار روپے میں میں نے اپنے گھر کا کرایہ دینا ہے میں نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کرنا ہے میں نے گھر کے افراد کے کھانے پینے پہ اپنے کھانے پینے پہ بھی خرچ کرنا ہے کپڑوں پہ بھی خرچ کرنا ہے ٹرانسپورٹ پہ بھی خرچ کرنا ہے اور بھی ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں ان پہ بھی خرچ کرنا ہے تو سوال پیدا ہوا کہ یہ سب کچھ کیا خود ہی ہو جائے گا یا میں کوئی تدبیر کروں گا یا میں کوئی پلاننگ کروں گا یا میں کوئی سوچوں گا کہ بھائی کس طریقے سے یہ جو ایک بندی ٹکی رقم میرے پاس آ رہی ہے اس رقم کو میں کس طریقے سے ان تمام ہیڈز پہ ان تمام مدوں میں کس طریقے سے پورا خرچ کر سکتا ہوں اور جو خرچہ ہونا چاہیے وہی ہو تاکہ گھر میں کھانے کے لیے بھی ہو بچوں کے اسکول جانے کی جو اسکول کی فیس ہے وہ بھی ہو ان کی کاپیاں کتابیں لینے کی بھی فیس ہو پیسے ہوں ضروریات زندگی کے لیے بھی فیس ہو تو یہاں پہ بات آئی کہ اس کو کسی قسم کا بجٹ بنانا پڑے گا کہ کس مد میں اس نے کیا خرچ کرنا ہے کتنے پیسے وہی پرانی نانی اما یا بڑے بزرگوں والی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جناب پوٹلیاں بن گئیں تو وہی پوٹلیاں آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی بجٹ بن گیا انہی مختلف مد میں وہ بجٹ بنا لیا ہم نے اچھا صاحب اب میری آمدن کم ہے میرے اخراجات جو ہیں جو ضروری اخراجات ہیں میرے وہ زیادہ ہے تو بھائی پھر میں کوشش کروں گا کہ کچھ اور کام کروں کچھ اور محنت کروں شاید ایک دوسرا جاب لینا پڑ جائے شاید کچھ اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جی اس آمدنی کو یا جو کوئی فضول خرچی اگر میں کر رہا ہوں اگر کہیں کر رہا ہوں تو اس کو کم کرنا پڑے گا تاکہ اس پیسے کے اندر رہ کے میں اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پال سکوں اور ان کی اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکوں تو یہ بجٹ ہو گیا اب بجٹ تو ہم نے بنا لیا ہم نے ہم نوکری کر رہے ہیں ہم چیزیں بنا رہے ہیں وہ چیزیں بنا رہے ہیں میں فرنیچر بناتا ہوں فرنیچر بناتا ہوں تو فرنیچر کو بیچنا بھی پڑے گا میں نے کہاں بیچوں اب مجھے گاہک کی تلاش ہے کس قیمت پہ بیچوں یہ میں ایک کرسی جو بنا رہا ہوں یہ کتنے کی کرسی بنا رہا ہوں کیا اس سے کم پیسے میں اسی کوالٹی کی کرسی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی یہ بھی میرے لیے سوال ہے یہ ضروری نہیں کہ میں کسی فرنیچر بنانے کے کارخانے کا مالک ہی ہوں تو تب مجھے یہ سوال میرے ذہن میں اٹھنا چاہیے یہ سوال تو میرے ذہن میں تب بھی اٹھے گا کہ جب میں ایک فرد واحد کے طور پہ کام کر رہا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جی کوئی کارخانے یا ملوں کے مالک ہی ہوں گے ہم تو تبھی ہمیں حساب و کتاب رکھنا پڑے گا نہیں صاحب حساب و کتاب تو ہم سب کو رکھنا پڑے گا سو so, بجٹ ہم نے بنایا اور بجٹ پہ اب ہم نے کوشش کی کہ جی ہم اس کے حساب سے چلیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ کہیں پیسہ کسی مہینے کم پڑ گیا کہیں ہم نے دیکھا کہ اس مہینے ذرا اخراجات میں کمی واقع ہوئی جس مہینے اخراجات میں کمی ہوئی اس مہینے بچت یا سیونگ ہو گئی جس مہینے میں اخراجات زیادہ ہو گئے اس مہینے میں ہمارے پاس ایک شارٹ فال آ گیا ایک کیش شارٹ فال آ گیا کہ جی اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن یا پیسے اویلیبل جو ہیں وہ اب یا تو ہم کسی سے قرض لیں جا کے یا ہم کسی خرچے کو اگلے ماہ تک یا اگلے پیریڈ تک ڈیلے کر دیں یا اپنی آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے کوشش کریں یہی تدابیر یہ سوچ تو تبھی آئے گی کہ جب ہمارے سامنے کچھ چیزیں موجود ہوں پروڈکٹس اشیاء بناتے وقت اشیاء اگاتے وقت بھی یہ معاملات جو ہیں یہ ہمارے ذہن میں آنے چاہیے کہ جو جس قیمت پہ ہم ان اشیاء کو بنا رہے ہیں یا ان اشیاء کو اگا رہے ہیں یا ان اشیاء کو بیچ رہے ہیں یہ کس قیمت پہ بنا رہے ہیں کس قیمت پہ بیچ رہے ہیں قیمت اگر بنانے کی بہت زیادہ ہے تو لا محالہ بیچنے کی بھی زیادہ ہوگی کیونکہ جو بنانے والا ہے اس نے نہ صرف جو اس کی بنوائی پہ خرچ آیا اس پہ اس کی قیمت واپس وصول کرنی ہے بلکہ اپنے لیے بھی تو کچھ دال دلیا مہیا کرنا ہے جو منافع کہلاتا ہے اگر وہ منافع کی شرح جو ہے وہ ایسی تعین کر دیتا ہے کہ قیمت فروخت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو خریدار کہاں ہے اس قیمت پہ تو کوئی نہیں خریدے گا اس کا رزلٹ کیا ہوگا میرے پاس امبار لگ جائیں گے چیزوں کے جو کہ میں نے بنائی لیکن میں بیچ نہیں سکا اور جب میں ان چیزوں کو بیچنے کی کوشش کروں گا تو پھر یہ ہوگا کہ مجھے نقصان ہوگا کیوں کہ میرا خرچہ ہی پورا نہیں ہوا منافع کی بات تو بات کی ہاں اگر میں نے اپنی بنوائی کی قیمت پہ کنٹرول کیا اور اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز نہیں کہ میں جو چیز بنا رہا ہوں اس کی کوالٹی کو خراب کر دوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ بازار میں جو میرے گاہک ہیں میرے جو میں پروڈکٹ بنا رہا ہوں اس کے گاہک جو ہیں انہوں نے ایک معیار کی چیز خریدنی ہے وہ اگر اس معیار سے گری ہوئی چیز کو میں بیچنا شروع کروں گا تو وہ چیز نہیں خریدیں گے یا وہ قیمت جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ادا کریں گے لہذا اسی کوالٹی کا مال ہم تیار کریں گے ہمارا فرض کیا ہے کہ اس کی بنوائی پہ جو کاسٹ آ رہی ہے جو خرچ آ رہا ہے اس کو دھیان رکھیں اس کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ ایک کوالٹی کا پروڈکٹ بازار میں آئے جس کی کاسٹ آف پروڈکشن بنوائی کی قیمت کم ہو جس پہ منافع مناسب ہو اور جس کی قیمت فروخت بھی مناسب ہو تو گاہک ایسی چیزوں کے لیے بہت سارے مل جائیں گے یہ تمام کام بھی جو ہے یہ تمام کام بھی ہم اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کا حساب رکھیں کہ کیا خرچ ہو رہا ہے اس چیز کو بنانے پہ لہذا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک کارپینٹر ہے ترخان ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک کرسی بنا لیں ایک کسی خاص قسم کی خاص ماڈل سب سے پہلا ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس پہ لکڑی کتنی خرچ ہوگی وہ کچھ اپنا حساب شساب کر کے ہم سے کہتا ہے کہ جی چھ فٹ ہوگی ٹھیک ہے چھ فٹ ہوگی آپ چھ فٹ لکڑی جو لکڑی آپ کو پسند ہے وہ آپ لا کر کے اس کو دے دیتے ہیں اس پہ ایک آپ نے پیسہ خرچ کیا اب سوال پیدا آتا ہے کہ وہ ترخان جو ہے وہ کارپینٹر جو ہے جس وقت اس لکڑی کو کرسی بنانے کے لیے اس کی تیاری شروع کرتا ہے وہ رندا لگاتا ہے اس کی صفائی کرتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے لکڑی کو اس کو کاٹتا ہے وہ یہ جب سب کام کرتا ہے تو کچھ رندا زیادہ لگا دیتا ہے کچھ صفائی زیادہ کر دیتا ہے لکڑی کی اور دو دن کے بعد آ کے آپ سے کہتا ہے کہ صاحب وہ لکڑی کم پڑ گئی ہے مجھے تین فٹ لکڑی اور آپ لا کے دے دیجیے سو وہ قیمت خرید یا قیمت بنوائی جو پہلے چھ فٹ لکڑی کے اوپر بیس کی گئی تھی اب سڈنلی غلط اندازے کے حساب کی وجہ سے اب نو فٹ پہ چلی گئی ٹھیک ہے اب آپ نے تین فٹ لکڑی اور بازار لینے کے لیے گئے وہ بازار جانے کا خرچہ وہ وقت کا خرچہ وہ خرچہ بھی پڑ گیا نو فٹ ہو گئی لکڑی انہوں نے بنا دی کرسی آپ کو جہاں ان کو دو دن لگنے تھے وہاں انہوں نے اس کے چار دن لگا دیے تو ان کے ان کی اپنی جو کمائی تھی وہ بھی چار دن کی ہو گئی چار دن کی کمائی ہو گئی نو فٹ لکڑی ہو گئی رنگ ہو گیا روغن ہو گیا کیل ہو گئے کانٹے ہو گئے وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا یہ کرسی جو ہے یہ پچاس روپے میں بنے گی وہ کرسی آپ کو جا کے پڑی پچہتر روپے کے اندر اب یہ تو صرف قیمت اس کی بنوائی کی تھی اب آپ اس پچہتر روپے پہ آپ کہتے کہ اچھا صاحب میں اس کو بازار میں بھیجوں گا اور بھائی مجھے بھی کچھ کھانا ہے تو <clears throat> پچہتر روپے میں نے خرچ کیے اس پچہتر روپے پہ چلیے صاحب دس فیصد جو ہے وہ میں اس پہ اضافہ کر لیتا ہوں چلیے میں اس کو ساڑھے بیاسی روپے کی بازار میں بیچوں گا جب آپ بازار میں اس کرسی کو لے کے جاتے ہیں تو بازار والا اس کرسی کو دیکھتا گاہک جو ہے وہ دیکھتے ہیں پر ہر اینگل ہر زاویے سے دیکھتے ہیں اس کو اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کوئی کہتا بھائی ساٹھ روپے لے لو کوئی کہتا پچاس روپے لے لو بیاسی روپے کا تو نام بھی کوئی نہیں لیتا بھائی اس کرسی میں کیا خرابی تھی کرسی اچھی والی تھی صحیح بیٹھتی تھی بالکل اچھی تھی جیسے یہ ہے مضبوط ہے بہرحال آخر پتہ کیا چلا کہ جناب جو رنگ اس کرسی پہ کیے گئے تھے یا پالش کی گئی تھی وہ لوگوں کو پسند نہیں تھی اس لیے کوئی قیمت آپ کو دینے کی تیاری نہیں تھی تو آپ صبح کرسی لے کے گئے تھے شام جس پہ بیاسی روپے اور پچاس پیسے آپ کو امید تھی کہ ملیں گے آپ کو جیب میں پچہتر روپے آپ اس پہ خرچ کر چکے ہوئے تھے آپ کو تو ساٹھ روپے میں وہ کرسی بیچ کے پندرہ روپے کا وہ نقصان منافع تو گیا جہاں جانا تھا پندرہ روپے کا نقصان ہوا اور آپ گھر تشریف لے آئے کس وجہ سے کیونکہ ہم نے یہ نہیں پتا کیا کہ بازار میں کس رنگ کس روغن کس قسم کی کرسی چاہیے تھی ایک اور وجہ ایک اور چیز جس کا حساب اور کتاب میرے پاس موجود ہونا چاہیے بھائی یہ حساب کتاب کیا ہوا یہ تو لوگوں کی مرضی ہے نہیں اس کو کہتے ہیں مارکیٹ ڈیمانڈ یا مارکیٹ ریکوائرمنٹ اور مارکیٹ ریکوائرمنٹ کے ٹرینڈز جو ہیں وہ بھی میرے حساب کتاب کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور جس وقت میں اپنے پروڈکٹس کی کاسٹ نکالتا ہوں ان کی قیمت بنانے کی قیمت نکالتا ہوں تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے سو اکاؤنٹنگ جس کی کہ ہم سلسلے میں آج بات کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹنگ صرف اس معاملے کا نہیں کہ جی آپ نے کتنے میں چیز بیچی اور کتنے میں خریدی اور اس کا حساب کتاب رکھ لیا بلکہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ اس سب اس اس موضوع کے تحت اس سبجیکٹ میں تمام تر موضوعات آ جاتے ہیں اور انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کو کیسے چلانا ہے کس طریقے سے چلانا ہے اس کو کیسے اس میں امپروومنٹ لانی اس میں بہتری لانی ہے اپنی زندگی میں کیسے بہتری لانی ہے تو یہ وجہ ہے یا یہ افادیت ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس فائنانشیل اکاؤنٹنگ کو کیا صرف اکاؤنٹنٹس کر سکتے ہیں یا اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے یا اگر کوئی بھی کر سکتا ہے تو پھر اکاؤنٹنٹس کی کیا ضرورت ہے یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن آج جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو سہولت آج ہمیں ہے اور جس کی وجہ سے شاید وہ پرانے زمانے کا منشی جو ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی اس سچویشن میں اس سیناریو میں تو کوئی بھی اکاؤنٹنگ کر سکتا ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ علم تو حاصل ہونا چاہیے اس کے بابت کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے نا اسی طریقے سے جو وہ سافٹ ویئر بنا رہا ہے یا جو جس سے جس سے کہ سسٹم سے آپ حساب کتاب رکھیں گے مکینکلی یا ڈیجیٹلی یا جیسے بھی کہیں آپ اس کو بنانے کے لیے بھی جو بنائے گا اس کو بھی کچھ بدھ ہونی چاہیے اس بارے میں کہ جی اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے ورنہ وہ مجھے کیا بنا کر کے دے گا اور پھر اس کو بتانے والے بھی موجود ہونے چاہیے کہ جن کو علم ہو اس بارے میں کہ جی ریکوائرمنٹس ضروریات اکاؤنٹنگ کی ہیں کیا تو اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آئندہ لیکچرز میں کہ حساب کتاب رکھنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ضروری ہیں فی الوقت یہی کافی ہوگا کہنا کہ کاروباری لحاظ سے کاروبار کرنے کے لیے کاروباری لحاظ سے حساب اور کتاب فائنینشیل اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ صرف کاپی میں حصہ ایک ٹرانزیکشن یا جو روز کی جو آپ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کے اس کا ریکارڈ رکھنے کو نہیں کہتے بلکہ اس سے جو رپورٹس کا میں نے ذکر کیا تھا رپورٹس بنتی ہیں وہ رپورٹس جو ہیں وہ کیا ہوں گی کس قسم کی ہوں گی ان سے ہمیں کیا پتا چلے گا ان تمام کے بارے میں ان کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے میرے پاس بہت سارا کاغذ آ گیا کہ صاحب یہ یہ رپورٹ ہے یہ یہ رپورٹ ہے یہ یہ رپورٹ ہے یہ یہ رپورٹ ہے بھائی یہ سب رپورٹیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن ان رپورٹوں کا کیا کروں میں مجھے تو پتا ہی نہیں لہذا مجھے ایز این اینٹرپرینور یعنی جو شخص کاروبار چلا رہا ہے اس کے طور پہ مالک کے طور پہ یا اس کاروبار میں ایز اے مینیجر اگر میں ایگریکلچر میں ہوں تو اس کی جو انپٹس ہیں اس کی کاسٹ کیا آ رہی ہے وہ کتنی استعمال ہو رہی ہیں اس کا پر ایکڑ کے کتنا استعمال ہو رہا ہے اس کی پر ایکڑ کاسٹ کیا آ رہی ہے یہ تمام چیزیں مجھے پتا ہونی چاہیے میرے علم میں ہونی چاہیے اور ان پہ مجھے ڈے ٹو ڈے نظر جو ہے وہ رکھنا پڑے گی تو تب جا کے میں اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے سنبھال سکوں گا سو کیسے وہ حساب کتاب لکھنا ہے اس سے کیا کیا رپورٹس بنانی ہے ان رپورٹس کا کیا کیا استعمال ہے اور اس استعمال اس کو استعمال ہم کس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ہر رپورٹ ہر کام کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی کوئی ایک کام کے لیے استعمال ہوتی ہے کوئی کسی اور کے لیے ہوتی ہے مختلف قسم کے تجزیے کیے جاتے ہیں مختلف قسم کی ریزلٹس نکالے جاتے ہیں اور اس پہ پھر فیوچر ڈسیشنز آئندہ کے جو ڈسیشنز ہوتے ہیں وہ ہم ان تجزیات پر بیس کرتے ہیں یہاں پہ میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ جی ہم روز اخبارات میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ جی اسٹاک ایکسچینج پہ کمپنیز ہیں لسٹڈ کمپنیز ہیں آج ان کے شیئرز میں اتنا اتنے شیئرز میں ان میں ٹریڈنگ ہوئی خرید و فروخت ہوئی نہیں ان کے شیئرز میں بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ جو بھی مال بناتے ہیں وہ بازار میں بیچتے ہیں اس کو بیچنے والا خریدتا ہے شیئرز کو بھی اسی طریقے سے ان کے جو جو جو شیئرز ہیں کہ اس کمپنی کی ملکیت کا ایک ثبوت کہہ لیں آپ ہوتا ہے یا ایک حصہ ہوتا ہے وہ بھی خریدا اور بیچا جاتا ہے اور اس میں بھی اتارو اور چڑھاؤ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جی جو یہ تجزیات جن کا ذکر میں نے کیا فائنینشیل ریزلٹس جن کا میں نے ذکر کیا کہ ان کی بابت جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کمپنی جو ہے اس کا پرفارمنس اچھا ہو گیا لہٰذا اس کا منافع زیادہ ہوگا اور چونکہ اگر اس کمپنی کا منافع زیادہ ہوگا تو تمام حصے داران کو جو ہے وہ منافع زیادہ ملے گا لہٰذا اس شیئر کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے یا وہ کمپنی جو ہے وہ ایک اور کمپنی خریدنا چاہتی ہے جس سے اپنا ٹوٹل پروڈکشن کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کو بہت بڑھانا چاہتی ہے بھائی اگر وہ پروڈکشن کیپیسٹی بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ وہ جو مال بنائے گی وہ بھی زیادہ بنائے گی اس کے علاوہ بہت ساری کاسٹس بہت سارے اخراجات جو آج دو جگہوں پہ ایک ہی جیسے اخراجات جو دو جگہوں پہ ہو رہے ہیں وہ اب ایک جگہ سے ہونے شروع ہو جائیں گے اس میں بھی بچت ہوگی اس میں بھی سیونگ ہوگی اور اس طریقے سے جو جو لوگ شیئرز میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ان تجزیات کی طرف دیکھتے ہیں ان کا انتظار میں رہتے ہیں آج عالم یہ ہے کہ جی جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں دنیا کے وہاں پہ تو ہر مہینے ہر ہفتے کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہر جو بھی کمپنی اسٹاک ایکسچینج پہ ہے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اس کے شیئر ہولڈرس کو ایگریکلچر کی بات بتا دوں زراعت کی کہ جی اس سال یا اس موسم میں یا اس سیزن میں فصل جو ہے گندم کی اس کی پیداوار متوقع کیا ہے اس کے انتظار میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں کیوں کہ جتنی ایگرو بیسڈ کمپنیاں جو زراعت پہ بیسڈ کمپنیاں ہیں ان کا تعلق اس ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ سے ہے اس ایکسپیکٹڈ ویٹ کراپ یا کاٹن کراپ سے ہے اتنا ہی وہ کاروبار اگر وہ زیادہ ہوگا تو اتنا ہی کاروبار زیادہ ہوگا اور اس سے جو ہے پھر وہ آگے یہ پتا چلتا ہے کہ جی اسپننگ والا کیا کرے گا اور ویونگ والا کتنا کاروبار کرے گا اور کپڑے بنانے والا کتنا کاروبار کرے گا تو یہ تمام جو اسٹیٹسٹکس ہیں اعداد و شمار ہیں حساب ہیں یہ تمام حساب اور کتاب جو ہے یہ آخر ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس تجزیے سے عام لوگ جو ہیں وہ پھر مستفید ہوتے ہیں اور اس کی بیسس پہ کاروبار میں بڑھاوا ہوتا ہے اور جب کاروبار میں بڑھاوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو اس کاروبار کو چلا رہے ہیں اور جو اس کاروبار کو اون کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہتری مہیا کی جائے گی تو یہ سب معاملہ ہم نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے تحت پڑھنا سیکھنا ہے کاروبار بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں اب یہ کہنا کہ جی جیسے میں پہلے بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ کاروبار ایک فرد جب کرتا ہے وہ کاروبار اپنے لیے کرتا ہے اور صرف اپنے لیے نہیں کرتا لیکن اپنے ساتھ جتنے لوگ اس کے کام کر رہے ہیں جتنے لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان سب کے لیے کر رہا ہوتا ہے اگر وہ ایک دکان کرتا ہے اور اس دکان میں پانچ لوگ کام کرتے ہیں تو ان پانچ کی روزی بھی اس دکاندار کے سر پہ ہے یہ نہ صرف ان لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے جو کہ اس دکان پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اس دکان کا کاروبار جو ہے اس کو بہتر طریقے سے چلائیں اس دکان کی سجاوٹ میں اضافہ کریں اس کی صفائی میں اضافہ کریں تاکہ گاہک جو ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ جی یہ دکان بڑے اچھے سلیقے سے رکھی گئی ہے اس میں چیزیں اچھی رکھی جاتی ہیں وہ وہاں پہ آئیں وہ چیزیں خریدیں جو اشیاء بیچ رہے ہیں آپ وہ خریدیں اور جب آپ خریدیں گے اور کاروبار چلائیں گے آپ اس طریقے سے اس سوچ سے آپ ان کے ساتھ اچھے طرح سے طریقے سے پیش آئیں گے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے تو کاروبار بڑھے گا جب کاروبار بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ جی آمدن بڑھے گی اس کاروبار کی آپ کی تنخواہ بھی بڑھے گی آپ کی روزی میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا کام جو ہے اور آپ کو یہ جو ڈر یا خوف کسی قسم کا ہوگا کہ جناب پتہ نہیں یہ کل تک کاروبار کل پرسوں چل چلتا ہے اگلے مہینے چلتا ہے نہیں چلتا وہ ڈر اور خوف بھی ختم ہوگا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جی انڈیویجول یا ایک فرد اور اس فرد کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ایک طریقے سے چلائیں گے اس فرد کی کیا ضروریات ہیں اس کو کیا کیا انفارمیشن چاہیے کیا کیا حساب و کتاب کی بابت چاہیے اب وہی کام جو ہے اگر ایک شراکت کرتی یعنی ایک سے زیادہ دو آدمی یا دو ایک سے زیادہ آدمی دو آدمی تین آدمی چار آدمی مل کر کے کرتے ہیں تو ان کی ضروریات اور جو ہیں in terms of the information that they require in terms of profitability in terms of doing all of that changes اس کے بعد ہم ایک تیسری بزنس کی طرف آتے ہیں اور وہ بزنس ہے یا تیسری قسم ٹائپ آف کاروبار کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے لمیٹڈ کمپنیز کا کاروبار لمیٹڈ کمپنیز بھی ایک سے زیادہ افراد مل کر کے بناتے تو یہ مختلف قسم کے طریقے ہیں جس طریقے سے کاروبار کیا جاتا ہے تو اس دفعے ہم نے بہت ساری باتیں کی ہم نے کہا کہ جی کیسے ہوا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ضرورت کیا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ہم اپنی نانی اما کو نہ بھولیں جو مختلف پوٹلیاں بناتی تھیں کیونکہ معاملہ آج بھی مختلف پوٹلیاں بنانے ہی کا ہے شکریہ